Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے and a welcome you of today to the forty first lecture of environmental psychology students ہم اپنے پچھلے چند لیکچرس میں جو چیپٹر پڑھتے رہے ہیں اس کا ٹائٹل تھا human adjustment in built environments یہاں پر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جو بلٹ انوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ہم کس طرح انوائرمنٹل سائیکالوجی کے پرنسپلس کو استعمال کر کے انسانوں کے لیے زیادہ ایک ایسا افیکٹو ماحول کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں یہاں پر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جب بھی ہم کسی بلڈنگ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں اسٹیک ہولڈر سے میرا مراد ہے کہ جو لوگ بھی اس بلڈنگ کو استعمال کر رہے ہوں گے ان سب کا انٹریکشن نہ صرف سوئفٹلی uh, اور ایکوریٹلی ہو سکے بلکہ وہ سارے اپنے انٹریکشن کی بدولت جو آبجیکٹو uh, حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی جانفشانی کے ساتھ حاصل کر سکیں اسٹوڈینٹس لاسٹ uh, چند لیکچرس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ انوائرمنٹل uh, سائیکالوجی کے پرنسپلس کے حساب سے بلڈ انوائرمنٹس کس طرح سے ڈیزائن کرنی چاہیے اور یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنس کو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ہاسپٹلس uh, کو پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا پریزنس کو اور فائنلی ہم نے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کو ڈسکس کیا ہمارے لاسٹ لیکچر میں جب ہم لیکچر ختم کر رہے تھے تو ہم effect of colour on human effectiveness کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کلرس کا انسانوں کی شخصیت پہ انسانوں کے بہیویئر پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور ہوتا ہے لیکن اس بارے میں بہت زیادہ ریسرچ ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے however we can always find out that certain types of people appreciate certain types of colours effect of colour on physiological responding on mood and on ایٹیچیوڈ may have some indirect effect on the way students view their classrooms and this on the amount and nature of learning that ways مثلاً اگر ہم uh, پرانے اسکولوں کی بات کرتے ہیں یا ایسے اسکولس جہاں پر کنونشنل اسٹائل کے کلاس رومس ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو پری ڈومیننٹ کلر نظر آتا ہے that is more like browns and greens کیونکہ ہمارا زیادہ تر فرنیچر براؤن کلر کا ہوتا ہے اور ہمارے کلاس رومس کے اندر جو بورڈس ہوتے تھے وہ کنوینشنلی بلیک کلر کے بورڈز ہوتے تھے لیکن آج کل کے زمانے میں کلاس روم کے ماحول کو کافی زیادہ چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اکثر اوقات آپ کو اسکولس میں نظر آتا ہے کہ مختلف قسم کے کلرز استعمال کیے گئے ہیں یہاں پر اگر آپ کسی ایسے اسکول میں جائیں جہاں بچوں کے بارے میں چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر کلاسز ڈیزائن کی گئی ہیں تو وہاں پر آپ کو کلاس روم کے انوائرمنٹ میں کافی چینجز نظر آئیں گی مثلاً بچوں کے ڈیسک کے کلرز کچھ اس طرح سے ہیں کہ بچے ان ڈیسک کی طرف اٹریکٹ ہوں یہاں پر yellows blues and red colours are frequently in use اس کے ساتھ ہی ساتھ کلاس کا جو دیواروں کا پینٹ کا کلر ہے اس کو بھی ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں پرانے کنوینشنل سٹائل کے کلاس رومز یا بورڈ رومز یا میٹنگ رومز جو ہوتے تھے ان کے اندر عموماً براؤن کلر کی لکڑی استعمال کی جاتی تھی اور ایک براؤنش افیکٹ کریٹ ہوتا تھا اور یہ افیکٹ تھوڑا سا ڈارکنیس کی طرف لے کر جاتا تھا جس کی وجہ سے شاید آپ اس ماحول کے اندر بہت زیادہ سیریس یا بہت زیادہ گریو محسوس کرتے ہیں لیکن اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے اندر ایجوکیشن سائیکالوجی کے پرنسپلس اب کافی زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں and people have find out that certain things within the environment can be manipulated with and the academic institution and especially the classes can be more effective vehicles or more effective mediums to communicate education to the students or other individuals who are present students colours کے بارے میں ہمیں جو کچھ تھوڑی بہت ریسرچ uh, uh, سے پتا چلا کہ بلو کلر کے ساتھ ہم عموماً سیکیورٹی کی فیلنگس کو اٹیچ کرتے ہیں اور ریڈ کلر کے ساتھ ہم عموماً ایکسائٹمنٹ کی فیلنگس کو اٹیچ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ پاکستانی کلچر کے اندر کسی شادی بیاہ کے فنکشن کے اندر جائیں تو گو کہ آج کل کافی سارے کلرز چینج ہو چکے ہیں لیکن شادی بیاہ کی رسوم و رواج کے ساتھ عموماً ریڈ کلر کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ریڈ کلر آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر نظر آ جائے گا دلہن کے کپڑوں کا کلر ریڈ ہو سکتا ہے یا پھر مختلف لوگ جو شادی کے فنکشنز میں آتے ہیں انہوں نے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہو سکتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میرج سیریمنیز کے اندر مختلف تھیمس آف کلرز استعمال کیے جاتے ہیں اور ریڈ ان میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے دراصل ریڈ کے ساتھ ہم ایکسائٹمنٹ کی فیلنگ ایسوسیٹ کرتے ہیں and marriage ceremony is something there is an extremely exciting incident there is something which is not only ritual to be perform لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بہت ساری آ, آ, امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور لوگ اس فنکشن سے بہت زیادہ انٹرٹین ہوتے ہیں so there is a huge entertainment concept attached to the wedding ceremonies also especially in the Pakistani culture wedding such kind of cultural artefact with which we attach with great feelings of entertainment pleasure satisfaction get together اور آپ شادی کے فنکشن کو کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں so the entire theme of a marriage ceremony is excitement and you would sometimes find red colours in the the marriage and this is what research has out that red colour is usually with excitement at this point of time I could also give you an observation کہ اگر آپ چھوٹے انفینٹس کے بہیویئر کو اسٹڈی کریں جن کے اندر ابھی لینگویج ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جو بھی بات چیت نہیں کرتے عموماً اس چھوٹی عمر کے بچوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کافی شارپ کلرس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں مثلاً اگر آپ ان کے ٹوائز کو دیکھیں تو ان کو ہم بلوز ریڈ یا یلو کلرس دیں تو بچے اس قسم کے کلرس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں the reason behind that is excitement and entertainment for the kids plus these are the colours which are pure colours and kids can start perceiving them quite early in their life students یہاں سے جب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں تو ہم اوپن کلاس رومس کی بھی بات کر سکتے ہیں اوپن کلاس رومس کس طرح کے ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی اوپن کلاس رومس کو دیکھا ہے اوکے okay. لیکن آپ نے اکثر اوقات اپنے بڑے بوڑھوں سے یہ اسٹوری ضرور سنی ہوگی کہ میں ٹاٹ کے اسکول میں پڑھتا تھا اور وہاں سے میں نے اتنی محنت کر کے میں آج وہ کامیاب انسان بنا ہوں جو آپ کو نظر آ رہا ہے دا کوشچن از کہ ٹاٹ کے اسکول کے اندر وہ کیا پرنسپلز استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بہتر پڑھنے والے بن سکتے ہیں ریسرچ ہیز فاؤنڈ آؤٹ کہ اوپن کلاس رومس کے اندر کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں فائدوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو open classrooms makeshift classrooms ہوتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ٹیچر اور اسٹوڈینٹ کے پاس کہ وہ اپنا سیٹنگ ارینجمنٹ چینج کر سکیں یا پھر اپنے ماحول کو کسی طرح سے امپیکٹ کر سکیں اوپن کلاس رومس کے اندر اس فلیکسیبلٹی کی وجہ سے شاید ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن زیادہ کلوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کلوز ریلیشن شپ کی وجہ سے ٹیچرس بچے بچوں پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں اور بچے ٹیچر کی بات کو آ, آ, بات پر کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک پرسنالٹی انٹریکشن کا جو فیکٹر ہے وہ اوپن کلاس روم کے اندر تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے لیکن اوپن کلاس رومس کے اندر کچھ نقصانات بھی ہیں کچھ ہینڈیکیپس بھی ہیں اوپن کلاس روم کے اندر عموماً شور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ ایکسپوز ہوتے ہیں باہر کے انوائرمنٹ کی طرف اور باہر کے انوائرمنٹ کا شور روکنے کے لیے کوئی دیواریں یا کوئی بلڈنگ نہیں ہے اس لیے بچوں کے ڈسٹریکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں so there could be more noise in the open classrooms than there will be in the closed classrooms open classrooms کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی پرائیویسی کو محسوس کر سکے مثلاً ٹاٹ کے اسکولوں میں بچے ایک ٹاٹ پچھا کر زمین پر اور ٹیچر ایک کرسی لگا کر بچوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اس صورت حال میں بچوں کے پاس ایسی کوئی کارنر نہیں ہوتا جہاں پہ وہ اپنی پرائیویسی کو محسوس کر سکیں یا اپنی انڈیویجولیٹی کو محسوس کر سکیں عموماً پرائیویسی کی فیلنگس کو اٹیچ کیا جاتا ہے اونرشپ کی فیلنگس کے ساتھ مثلاً اگر آپ اپنی کلاس میں پڑھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک ڈیسک پر بیٹھتے ہوں اگر یہ کیا جائے کہ آپ کو روزانہ ایک ہی ڈیسک پر بیٹھنا ہو اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ ڈیسک آج سے آپ کا ہے اور جتنی دیر آپ اس انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں اس کلاس کے اندر آپ اس ڈیسک کو استعمال کر سکتے ہیں ایسی صورت حال میں آپ کی اپنے ڈیسک کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھتی جائے گی اور آپ اس ڈیسک کے اوپر بیٹھ کر ایسا محسوس کریں گے جیسے آپ گھر پہ آ ہیں because this is something of your own and things with the passage of time you could actually start decorating your own desk And this gives you a sense of ownership and sense of responsibility to take care of the things that you're using in your academic institution. However, when we come down to open schools, in open schools, usually there are no designated or allocated places that children could use. So their sense of ownership, sense of responsibility, with reference to the place they are using, eh, there is no factor to support that. اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم اوپن کلاس رومس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بچوں کے لیے ویژول ڈسٹریکشن کا کافی زیادہ سامان ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ایک بلڈ انوائرمنٹ کے کلاس روم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم دیواروں پر مختلف ڈیکوریشن کی چیزیں اس نوعیت کی لگا سکتے ہیں جو ایجوکیشنل ایکسپیرینس کو انہانس کریں اور بچوں کو یہ محسوس کروائیں کہ وہ ایک ایجوکیشن انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کلاس روم کے انوائرمنٹ کو کافی طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ ایکسٹرنل ڈسٹریکشنز نوائز یا ویژول ڈسٹریکشنز اس کمرے کے اندر بچوں کو ڈسٹرب نہ کر سکیں لیکن جب ہم اوپن کلاس رومس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کیونکہ کوئی particular well demarcated confinement boundaries نہیں ہیں جس کی وجہ سے uh, لوگوں کی اٹینشن کسی بھی طرف جا سکتی ہے and if anything happens around them that could attract them and that could actually disrupt ongoing flow of the studies However, Pakistan کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم اوپن کلاس رومس کے اوپر کافی زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں apart from the five big cities of the country جب ہم چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرف جاتے ہیں دیہات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر اسکولس جو ہیں وہ بہت روڈیمنٹری قسم کی بلڈنگ کے اندر ہیں یا تو بلڈنگ کا اسٹرکچر بہت چھوٹا سا ہے بہت کم ہے جہاں پر بہت زیادہ کلاسز نہیں پڑھائی جاتی اس لیے زیادہ تر بچوں کو اوپن کلاس رومس کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے بعض جگہوں پر بلکہ اکثر جگہوں پر آپ کو ایسے اسکولس بھی نظر آئیں گے جہاں پر بلڈنگ کا تصور ہے ہی نہیں وہاں پر بچے صرف اور صرف اوپن اسپیس کو یوٹیلائز کرتے ہیں as their classrooms students اس قسم کے کلاس رومس نے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو کافی زیادہ سپورٹ بھی کیا ہے کیونکہ دراصل یہ کلاس روم ایسے جگہوں پر زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ کے پاس اتنے فائنینسز نہ ہوں کہ وہ بہت لارج اسکیل کے اوپر بہت جگہوں پر جا کر اسکولس بنا سکے لیکن اگر اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا بند کر دیں so in this way open classrooms اور open schools have been playing a huge role in educating the masters of Pakistan especially when it comes down to far flung areas of the country لیکن ہم اوپن کلاس روم کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے کچھ باتیں کچھ سجیشنس پر عمل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی ویژول ڈیمارکیشن بنا دیتے ہیں تو ویژل ڈیمارکیشن ہمیں اس بات کا احساس دیتی ہے کہ now we belong to this particular place اس خاص ایریا کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اوپن کلاس رومس کے اندر ہم مختلف قسم کے میک شفٹ ارینجمنٹس استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے uh, ایک ویل ڈیمارکیٹڈ کلاس روم بن جائے ہم اس کے لیے پلانٹیشن کر سکتے ہیں یا ہم اس کے لیے کوئی ویل ڈیمارکیٹڈ uh, لیکن میک شفٹ قسم کی باؤنڈریز ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو سکے کہ ایک کلاس روم دوسرے کلاس روم سے مختلف ہے اور ایک کلاس روم کی باؤنڈری یہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نوائز کی ڈسٹریکشنز کو مینیمائز کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پلانٹیشن کے اوپر کافی زیادہ کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں پلانٹیشن کی وجہ سے ہم نوائز کے فیکٹر کو کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا بہت مینیمائز کر سکتے ہیں اور نوائز کا فیکٹر اگر مینیمائز ہوگا that's allows a good factor towards producing conducive circumstance for education students بچوں کو اوپن کلاس رومس کے اندر پرائیویسی دینے کے لیے بھی ہم میک شفٹ اسٹرکچرس وہاں پر بنا سکتے ہیں اور ایسے پرائیویسی ایریاز ڈیزیگنیٹ کر سکتے ہیں جو ٹیچرس کے پرائیویسی ایریاز ہوں اور اسٹوڈینٹس کے پرائیویسی ایریاز ہوں some areas to which territorial claim میں be let need show be provided so students can develop a sense of personal control and efficacy so you see the important thing schools especially in open schools they could be so many things minimize the negative factor of the open space اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے جو پازیٹیو فیکٹرس ہیں اس کو ہم میکسیمائز کر سکتے ہیں ہم اوپن اسپیس کے اسپیس میں کے پاسٹیو پوائنٹس کے اندر فلیکسیبلٹی کے پوائنٹ کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور فلیکسیبلٹی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ٹیچر اور اسٹوڈینٹس آپس میں بہتر طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں پلس ہم بچوں کو مختلف ٹاسک اور مختلف پروجیکٹس دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے کلاس رومز کو اپنے اوپن کلاس رومز کو نہ صرف اس کی باؤنڈریز ڈیفائن کریں بلکہ پلانٹیشن کر سکیں اپنی اوپن کلاس روم کے ارد گرد اس صورت حال میں بچوں کو بچوں کے لیے ایک علیحدہ سے ایکٹیویٹی ہوگی کہ وہ پلانٹیشن کے اندر انگیج ہو سکتے ہیں students this was the end of all the topics that we discussed with reference to the build environments ہم نے ہاسپٹلس اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز اور پریزنس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی اور یہ دیکھا کہ جب بھی ہم بلڈ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایسے انوائرمنٹس کریٹ کریں جہاں پر مختلف اسٹیک ہولڈرس آپس میں افیکٹولی انٹریکٹ کر سکیں کیونکہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں ایک انسٹیٹیوشن کے اندر کافی زیادہ اسٹیک ہولڈرس ہوتے ہیں اور مختلف پروفیشنل جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں دراصل اس انسٹیٹیوشن کی ترقی کا ریزن بنیادی ریزن یہ ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے پروفیشنلز اس پلیس کے اندر انٹریکٹ کر سکے جیسا کہ ہم نے ہاسپٹل کی ایگزامپل میں دیکھا کہ ایک ہاسپٹل میں بہت زیادہ اسٹیک ہولڈرس ہیں اور ہاسپٹل کی سکسیس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ مختلف اسٹیک ہولڈرس کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں تاکہ ایونچولی پیشنٹس کی ویل بینگ کا بہتر طریقے سے خیال رکھا جا سکے یہی بات اسٹوڈینٹس ہمیں سامنے نظر آئی جب ہم پریزنس کی بات کر رہے تھے اور اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کی بھی بات کر رہے تھے so students I hope you have enjoyed talking about the build environment یہاں پر میں آپ کو اس چیپٹر کے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتا دوں جن کو ہم پہلے ذکر نہیں کیا لیکن یہ کچھ ایسے کامن سینس پرنسپلس ہیں جن کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ انسانوں کے بہیویئر پر ایک پازیٹو امپیکٹ ڈالا جا سکے ہم نے لیکچر کے آغاز میں ڈسکس کیا کہ آج کل کے زمانے میں ہم ایک چیز سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے اور وہ چیز ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر جا کر تقریباً مختلف لائنس بنانی پڑتی ہیں اور اپنی ٹرن کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور مختلف قسم کے آبجیکٹوس حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر کام کرنے کے لیے لائن کا concept will always remain there اگر آپ گراسری اسٹور پر جاتے ہیں تو گراسری کرنے کے لیے آپ کو کیو میں کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ آپ کی گراسری کو آئٹمائز کیا جا سکے اور آپ اس کی پیمنٹس کر سکیں بینکس میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر کیوز کا کانسیپٹ ہے آپ اپنی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں فیس جمع کروانے جاتے ہیں وہاں پر کیو کا کانسیپٹ ہے آپ اگر سڑکوں پر دیکھیں تو سڑکوں پر بھی کیو کا کانسیپٹ ہے اور سگنلز دراصل ٹریفک کو کیو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک خاص جگہ سے مختلف ڈائریکشن سے آنے والی ٹریفک آسانی سے گزر سکے without disturbing each other so queuing is something that that is probably the production of the twenty first century کیونکہ ٹوئنٹی فرسٹ سینچری کے اندر کیوئنگ کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں اسٹوڈینٹس کیوئنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کچھ پرنسپلز استعمال کر سکتے ہیں کہ کیوز کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے آ, لوگوں کو زیادہ فرسٹریشن کا سامنا نہ کرنا پڑے اس سلسلے میں I am going to tell you about a queuing theory queuing and traffic intensity means rate at which people join in queue and the average time it takes for one of them to be served imagine کریں اگر آپ گراسری اسٹور پر ہیں آپ نے گراسری کر لی ہے اب آپ اپنی پیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کیشئر جو ہے اس نے آپ کے ساری گراسری کی آئٹمس کو آئٹمائز کرنا ہے کمپیوٹر میں اس کی انٹری کرنی ہے اور اس کے بعد آپ سے پیسے لینے ہیں اور پھر آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ گروسری اسٹور کے اندر آپ کافی دیر کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ کی باری آئے اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی چیز خریدنی ہو لیکن آپ کے سامنے جو آپ سے آگے کیو میں صاحب یا خاتون کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے بہت لمبی چوڑی گراسری کی ہے تو آپ کو ان کا کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس انتظار کے اندر نیچرلی آپ فرسٹریٹ بھی ہو سکتے ہیں سو so, ایک اسٹڈی کی گئی جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اکیس customers 21 one customers lined up to be check out at a grocery in one hundred thirteen minutes ایک گروسری اسٹور کے اوپر اکیس کسٹمرس کو چیکنگ آؤٹ ٹائم دیکھا گیا تو ٹوٹل اس میں 113 ہنڈریڈ منٹس لگے سکسیشن آف ارائیولس کچھ اس طرح سے رہا 113 منٹ کے اندر سکسیشن آف ارائیول سب سے پہلے تھا دو منٹ پر پھر پانچ پر پھر آٹھ پر پھر چار منٹ پھر چھ منٹ پھر تین منٹ پھر سات minute and then it went on and on as you can see it on the slide We notice that average interval between arrivals can be gained by adding the arrival intervals and dividing them with the number of customers. It can be shown that the average interval between arrivals was 4.68 minutes, and average uh, time to tally the bill, back the purchases, and send the customers out was 3.5. Traffic intensity in this case was 4.68 divided by 3.50, which came down to 0.748. And average waiting time per customer was 13.85 minutes. Minutes یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ check out rate is three point five minutes arrival rate is four point six eight minutes and average waiting time per customer was thirteen point eight five minutes so what does it exactly means it means کہ ہم کیوئنگ کے بہیویئر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسی حساب سے انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز کریٹ کر سکیں اس قسم کے پروسیسز استعمال کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ٹائم کے اوپر کسی گروسری اسٹور میں زیادہ رش ہوتا ہے اور کس ٹائم کے اوپر گروسری اسٹور کے اوپر زیادہ رش نہیں ہوتا اور جب رش بہت زیادہ ہے تو ہم اس اس رش کے اندر کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کا جو ایوریج ٹائم جو اس کو انتظار کرنے میں لگتا ہے اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں by placing more cashiers or opening more cash counters so some of the recommendations that we have over here would be that store managers may keep track of the arrival intervals of their customers know the ever to shop at different throughout the day and anticipate driven intervals at the checkout corners and could open more registers as required students queuing three کے اندر ہم بنیادی طور پر یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیو کو پراپرلی اسٹڈی کر سکتے ہیں اور مختلف میتھمیٹکل کیلکولیشنز استعمال کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ ہم ایوریج ارائیول ٹائم کیا ہے ایوریج چیک آؤٹ ٹائم کیا ہے اور کتنا ویٹنگ ٹائم پیریڈ ہے اور اس کے حساب سے ہم اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کر سکتے ہیں کیوئنگ تھیری کا استعمال ایک سے زیادہ جگہوں پر ہو سکتا ہے اس ضروری نہیں کہ ہم اس کو گروسری اسٹور پر استعمال کریں لوڈ شیڈنگ کے پروسیس کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً one thing is very very strange کہ لائٹ کس ٹائم پر جائے گی مثلاً اگر ایک ایک دن کے اندر چھ گھنٹے مختلف ٹائم پیریڈس کے اندر بجلی بند کی جائے گی تو یہ پروسیس کیوئنگ تھیری کے تحت بڑا میتھمیٹیکلی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بجلی کب بند کی جائے اور کب بجلی کھولی جائے تاکہ لوگ افیکٹولی اپنے کام کر سکیں نیچرلی دن کے کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پر بجلی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جہاں پر بجلی کی اکوپمنٹ بجلی کی ضرورت اکوپمنٹ چلانے کے لیے کم ہوتی ہے مثلا وی آل نو کہ مارننگ ٹائم کے اندر سب لوگ صبح تیار ہو رہے ہوتے ہیں they are having their breakfast and they have to go to the offices تو ہم مارننگ ٹائم کے کو ایک رش آور کنسیڈر کر سکتے ہیں اور مارننگ ٹائم کے اوپر ہم مختلف اسٹریٹجیز اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے تو ہم کسی ایک جگہ پر ایک گھنٹہ بجلی بند کرنے کی بجائے may be we can find out another way and we can turn off the electricity for twenty minutes in the morning time and we can give more hours conservatively in the afternoon however to make such sort of decisions it is very very important to find out that what consumers actually require so load shedding کے اندر ہم کیوئنگ تھیوری کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کنزیومرس اس لوڈ شیڈنگ سے امپیکٹ ہوں گے ان سے پراپرلی یہ دیکھا جائے اور اسٹڈی کیا جائے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جہاں پر اگر بجلی بند ہو تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ کون سے اوقات ہیں جہاں پر بجلی اگر بند ہو تو اس کا کسی نہ کسی طرح سے کوئی کمپرومائز ڈھونڈا جا سکتا ہے the next topic of this chapter is place specificity behaviour students اس ٹاپک کو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا when we were having our lecture on chapter number two so it is kind of irrelevant again and you can study this topic in chapter number two and it would be equally helpful to deal with this chapter also so this is the end of our chapter اور چیپٹر uh, ختم ہونے پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر یہ ڈسکس کیا کہ بلڈ انوائرمنٹس کے اندر ہیومن ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے اور بلٹ انوائرمنٹ کے اندر ہمیں کون سے پرنسپلز استعمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم بلٹ انوائرمنٹ کے مختلف اسٹیک ہولڈرس کا آپس میں ایک پازیٹیو اور افیکٹو انٹریکشن ڈیولپ کر سکتے ہیں اسٹوڈینٹس جاتے جاتے اس چیپٹر کو ختم کرتے کرتے میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم بلٹ انوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں مثلاً گھر ہوں یا پھر انسٹیٹیوشنل بلڈنگس ہوں تو پاکستان جیسے ملک کے اندر ابھی کافی کم خیال رکھا جاتا ہے اپنی ہینڈی کیپ پاپولیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں جب ہم ہینڈی کیپ پاپولیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ مختلف کسی نوعیت کے ہینڈی کیپس کے پاس بیٹھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا سب سے بڑا میجر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو جنرل پبلک یا عام لوگ ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے ان کو بہت زیادہ ہمدردی کے ایٹیچیوڈ دیا جاتا ہے ان کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے اور یا پھر ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ کسی طرح سے یوز لیس ہیں معاشرے کے اندر ان لوگوں کو یوز لیس نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس کسی زیادہ تر ہینڈی کیپس ہونے کے باوجود یہ لوگ مینٹلی شارپ ہوتے ہیں اور اپنی مینٹل کیپبلٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں اس لیے پوری دنیا کے اندر کافی سارے انٹلیکچوئلس اور بگ بزنس مین اور even presidents of different countries they have been cap people so it means کہ ہم ہینڈیکپ لوگوں کو کچھ اس طرح سے انوائرمنٹ پرووائڈ کریں شہر کے اندر اور کچھ اس طرح سے سیوک سینس ڈیولپ کریں کہ ہینڈیکپ لوگ نارمل فیل کر سکیں مثال کے طور پر ایک ایسے ہینڈیکپ جن کی جو اپنی ٹانگوں کو استعمال نہیں کر سکتے اور جو ویل چیئر باؤنڈ ہیں ان کو ایک دن کے اندر کافی جگہوں پر اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہینڈیکپ ہے مثلاً وہ ایک عام انسان کی طرح بس پر سوار نہیں ہو سکتے because there are no facilities for this person to board on the bus through his wheelchair. Bus through his wheelchair ہم اپنی بسز کے اندر چینجز پیدا کر سکتے ہیں ہم اپنے بس اسٹاپس کے اندر چینجز پیدا کر سکتے ہیں پھر اکثر ہینڈی کیپ بچوں کو جب اسکول میں ایڈمیشن کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ wheel wheelchair bound children کے کو مختلف کلاس رومس میں پہنچانے کے لیے کوئی ریمپس اویلیبل ہی نہیں ہے بلڈنگس کو اس طرح سے ڈیزائن ہی نہیں کیا جاتا کہ ہینڈی کیپ بچوں کا خیال رکھا جا سکے اگر ہم یہ ساری فیسلٹیز ان ہینڈی کیپس کو پرووائڈ کریں then one handicap can live an independent life, because wherever he goes, everything is available for him. He can use the ramps, he can uh, be adjusted in various places, in hotels, restaurants, in job places, and they can actually start feeling normal people, which is actually the biggest issue the handicapped people are facing. Students, this is uh, the end of the chapter, or uh, I hope you would have taken this chapter as very exciting and interesting one. इस चैप्टर के अंदर جو تھیریز جی ہم نے استعمال کی ہیں وہ آپ ریڈیکلی اپنی لائف کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹس کو اس حساب سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں you must have seen that there is a lot of common sense working in all of this جس کے تحت جب ہم بلڈنگس کو ڈیزائن کریں اور مختلف اسٹیک ہولڈرس کو انٹرویو کریں اور ان کی ریکوائرمنٹس پوچھیں تو ایک آرکیٹیکچر کی ٹیم بنائی جا سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس بلڈنگ کو استعمال کریں گے اس صورتحال کے اندر بلڈنگس زیادہ افیکٹو ہوں گی زیادہ انرجی فرینڈلی ہوں گی اور ان بلڈنگس کے اندر پروفیشنل زیادہ بہتر طریقے سے اور ایفیشنٹلی کام کر سکیں گے اسٹوڈینٹس اب یہاں سے ہم ہم کو اپنا اگلا چیپٹر شروع کرنا ہے اور اگلے چیپٹر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اب تک انوائرمنٹل سائیکالوجی کے جتنے بھی چیپٹرس پڑھے ہیں ان کے اندر ہم نے مختلف تھیوریٹیکل فریم ورکس کو ڈسکس کیا ہے اب ہم ان مختلف تھریٹیکل فریم ورکس کو استعمال کر کے پچھلے اپنے سکس چیپٹر کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسٹیٹیوشنس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے however this is a big and major challenge ہمارا سب سے بڑا چیلنج انوائرمنٹ کے حساب سے انرجی کے بارے میں کیونکہ ہمارے فاسل فیولس گریجولی ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور انرجی حاصل کرنے کے جتنے بھی معدنیاتی ذرائع ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اگر وہ معدنیاتی ذرائع ہیں بھی تو ان کی اپنڈنس کسی ایک یا دو ملکوں کے اندر ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات کریں then there are few oil producing countries in the world the rest of the countries are dependent upon them so energy is a big time crisis the world is facing these days energy is some kind of a challenge that we have to meet with دراصل اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ضرورت شاید اس بات کی کم ہے کہ ہم زیادہ انرجی پروڈیوس uh, کریں اور ہمارے جو معدنیاتی ذرائع ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں بلکہ اگر ہم اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کریں روزمرہ لائف کے اندر تو ہم کافی زیادہ انرجی بچا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم انرجی کو یوز کرتے ہیں تو اس کے نیگیٹو فال آؤٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر آج سے دو سو سال پہلے جب انرجی کو استعمال کیا جاتا تھا تو اس کے بہت زیادہ کروڈ قسم کے میکینزمس تھے اور ان کروڈ میکینزمس کے تحت انرجی جو حاصل کی جاتی تھی نیچرل انرجی کو ٹیپ کرنے کے بعد وہ کافی کم مقدار میں ہوتی تھی لیکن with the pace of time energy کو ٹیپ کرنے کے میتھڈ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہوتے گئے ہیں مثلا آج کے زمانے میں جو ماڈرن الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ جنریٹرس ہیں وہ گیس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈیزل کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نیوکلیر انرجی کو استعمال کر سکتے ہیں and these days we are also thinking a lot about having different renewable energy sources تاکہ اگر معدنیاتی ذرائع کم ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ سسٹم ہو جس کے تحت ہم انرجی پروڈیوس کر رہے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی طرح سے اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کرتے ہیں تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی to help us out saving the energy students اس چیپٹر کے اندر جو ٹاپکس انکلوڈ کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں energy use and abuse environmental cost of energy and material usage strategies for saving energy our energy future alternate energy resources solution to the environmental problems environmental ایٹیچیوڈ and behaviours integration and look towards the future students آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں جس کے ذریعے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم انرجی کو کس طرح سے کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں مثلاً لیرز سے کہ آپ کو اپنا ایک پورا دن کیپچر کرنا ہے اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنی جگہوں پر انرجی کے مختلف سورسز کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ مارننگ ٹائم میں اٹھتے ہیں you probably are waking up at the sound of an alarm in in an an electronic electronic time piece the production of that time piece required certain energy to be spend into it so that those time pieces could be produced then those time pieces are usually using different kind of electricity cells which are being used to operate and make those timepieces uh, uh, tell you the time and keep track of different alarms. So your uh, getting up in the morning actually starts from interaction with the energy. Then you get up, you have your breakfast, and in the breakfast you're using different kinds of gadgets to cook your breakfast. Now energy is required to make those gadgets. First of all, manufacturing of gadgets requires a lot of energy, and then in order to run those gadgets, it needs further electricity. اور اس کے بعد شاید when you are getting up and getting dress for your office or your school you have to iron your cloth so once activity comes in where you are utilizing from the energy so if you kind of look at your entire day تو آپ کو اپنے سارے دن میں ایسی بے شمار جگہ ملیں گی جہاں پر آپ اینرجی کو یوز کرتے ہیں اسٹوڈینٹس اب میں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے you conduct a small exercise on your own اس ایکسرسائز کا نام ہے keeping the log of energy use اپنے اینرجی یوز جو ایک ہفتے کے اندر کیا ہے جتنے بھی مقامات پر اور جتنی بھی جگہ پر اس کو کسی طرح سے لاک کرنا ہے اپنے اینرجی یوز کو لاک کرنے کے لیے آپ اس قسم کا ایک فارمیٹ استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے there are three columns in this format column one is day column two is activity and column three is can do without day you are going to mark the days اور ایکٹیویٹی کے اندر آپ وہ ساری ایکٹیویٹیز لکھیں گے جس میں آپ انگیج کرتے ہیں اور جس کی انگیجمنٹ اور سکسیزفل اکمپلشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انرجی کو استعمال کریں اور تھرڈ کالم کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں اس انرجی uh, یوزیج کے بغیر بھی اس کام کو کر سکتا ہوں مثلا uh, اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کے لیے موٹر um, سائیکل استعمال کرتے ہیں یا کار استعمال کرتے ہیں تو دیر آر دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ اپنے انرجی آڈٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے آپ وہاں پر سائیکل استعمال کر سکتے ہیں یا آپ وہاں پر پیدل جا سکتے ہیں so you have to keep a record for seven days of all the activities that you engage in جہاں پر آپ کو انرجی کی ضرورت پڑتی ہو اسٹوڈینٹس جب آپ یہ فارمیٹ ایک ہفتے کا لاگ بنا لیں ایک ہفتے کا لاگ تیار کر لیں اس کے بعد آپ کو اس بات پر سوچنا ہے کہ آپ کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر آپ کم سے کم انرجی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ایسے گیجٹس کو استعمال کرنا جن کے لیے آپ کو انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک ہفتے کا لاگ آ جائے اور آپ ایسی جگہوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں then you try to visualize that what major changes have taken place in your life شاید آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ آج سے اسکول سائیکل پر جا رہے ہیں یا اسکول پیدل جا رہے ہیں صبح کوکنگ کرنے کے لیے آپ شاید اتنے زیادہ الیکٹریکل انسٹرومینٹس استعمال نہیں کر رہے آپ نیچرل گیس کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر بہت ساری لائٹس چل رہی ہیں تو آپ کافی ساری لائٹس کو بند کر سکتے ہیں so by the end of the entire week آپ کے پاس ایک پورا اپنا انرجی آڈٹ ہوگا اور آپ یہ مارک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں آپ بغیر انرجی کے کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کے اندر کیا کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں by the end of this exercise you could actually write a small article or small essay کہ میں انرجی کو کس طرح سے مزید سیو کر سکتا ہوں اسٹوڈینٹس انرجی کے بارے میں ہم نے کافی بات چیت کی یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انرجی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا پوری دنیا کے اندر ٹرینڈ کیا ہے and and that that is is very interesting some horrible information available to us energy demands continue to grow four percent per year in less develop countries ایک سال کے اندر چار فیصد اینرجی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے by twenty fifty energy demand is expected to grow from terawatts which is two hundred ten million barrels of oil equivalent per day to thirty to sixty terawatts which is four hundred fifty to nine hundred million barrels of oil equivalent per day oil کی جب ہم بات کرتے ہیں you must keep note is that oil price is constantly on the on the rise and every other day some more pennies are added to the total price of one barrel of oil which means کہ آئل پرابلی آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے پوری دنیا سے اور آئل uh, کے ڈپلیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں آلٹرنیٹ انرجی سورسز کو تلاش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے and you have found out that world's total requirement with reference to this oil اگر ہم پوری انرجی کی ریکوائرمنٹ کو ملین بیرل آئلس کے اوپر کنورٹ کریں تو ہمیں اتنا زیادہ انرجی uh, چاہیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے جب انسان زندگی گزارتے تھے تو وہ ان کے پاس اس قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں اور اس ٹائم پہ وہ انسان کس طرح سے زندگی گزارتے تھے لیکن ٹوئنٹی فرسٹ سینچری کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم انرجی کو بہت زیادہ فریکوینٹلی اور بے دریک استعمال کرتے ہیں ہمیں اپنے ایک دن کے اندر کافی زیادہ انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے so if you compare your one day with the day of a gentleman who probably existed five hundred years ago جب انڈسٹریل ریولیوشن اتنی زیادہ نہیں تھی یو ول فائنڈ آؤٹ کہ انرجی آڈیٹ کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا آج سے پانچ سو سال پہلے والے انسان میں اور آپ کے اندر so so, this means that probably we can change our ایٹیچیوڈ تاکہ ہم اپنی انرجی کو سیو کر سکیں انرجی کے مختلف جو ذرائع ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گلوبل ریکوائرمنٹ کے اندر کون کون سے ذرائع کتنے کتنے پرسنٹیج کانٹریبیوٹ کرتے ہیں نیچرل گیس اکیس اشاریہ دو فیصد آئل پینتیس فیصد کول تیئیس اشاریہ تیس فیصد other sources are point five zero اور کمبسٹیبل اور renewable resources nine zero and hydro power is two point two zero percent ہم مختلف ذرائع سے انرجی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جس کے ذریعے کے اوپر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں دیٹ از آئل آئل کے اوپر ہمارا بہت زیادہ دار و مدار ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کافی تھوڑے ہیں اس دنیا کے اندر اور ان کی اس کے اوپر پوری they have a complete control over the oil prices کتنا آئل نکلے گا اور کتنے ملکوں میں بھیجا رہے گا اور آئل کی پرائسز بھی یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو کافی زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں وی نو ا سمپل پرنسپل کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اور اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کی پرائس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وچ از وائی وی آر سینگ کہ ہماری انرجی کی ڈیمانڈ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے we are using cars different types of communication modes ہمارے جنریٹرس ہیں ویسے کہ ہماری لائف کی ہر چیز تقریباً آئل سے چلتی ہے اور آئل آخر دنیا میں کتنی دیر تک رہے گا اور کتنی دیر تک ہم آئل کو استعمال کرتے رہیں گے اور کتنی دیر تک ہم اس چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں گے now is the time that scientists start thinking that there should be other resources available to us instead of oil اور ہم جو دوسرے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں those are all natural resources in fact when we talk about energy we are trying to tap in to natural energy available in our surroundings so that we could use that tapped energy for our personal use students جب ہم آئل کی بات کرتے ہیں تو ہم کافی زیادہ اپنی آئل کی ریکوائرمنٹ کو نیچے لا سکتے ہیں by changing our lifestyle just like you date a log of your activities throughout the week جہاں پر آپ انرجی استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ اس لاگ کو غور سے دیکھنے کے بعد آپ کچھ ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکیں جہاں پر آپ کسی انرجی اورینٹیڈ گیجٹ کو استعمال کیے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکیں تو آپ کی آئل کی ریکوائرمنٹ کافی زیادہ کم ہو جائے گی سو دا بارم لائن اس کے ہمیں کسی نہ کسی طرح سے بہیویئرل چینج کو حاصل کرنا ہے بہیور چینج کو اچیو کرنا ہے نا دا ہول ولڈ نوز دس لیکن the problem is the political competition is so intense that on the altar of political competition this gap in دیجیے اور ہم اینرجی کو بہت زیادہ استعمال کرتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں without thinking that once we run out of this basic fossil fuels then what are we going to do اس سلسلے میں گورنمنٹ لیول کے اوپر ایفرٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے لیکن پچھلے تقریباً بیس سال کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ انوالومنٹ اس چیز کے اندر بہت سلو ہے یا بہت کم ہے گو کہ ایٹیچیوڈ چینج کافی زیادہ ہے اور خاص طور پر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر اس قسم کی کانشیسنیس بہت زیادہ ہے لیکن جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر انسانوں کا بیسک مسئلہ ہے survival so they are just trying to secure the minimum bare survival for themselves اس صورتحال کے اندر دنیا کے اندر جو فلینتھراپک ادارے ہیں اور مختلف نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کی جو ایفرٹس ہیں وہ زیادہ تر کانسنٹریٹ کرتی ہیں نہ صرف گورنمنٹس کو ایجوکیٹ کرنے میں اس بارے میں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کمیونٹی لیول کے اوپر بھی انیشیٹوز لیے جاتے ہیں اور پچھلے دس سے پندرہ سال کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کمیونٹی لیول کے اوپر انیشیٹوز کی فریکوینسی کافی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے however this is far from enough آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کس قسم کی کمیونٹی ایفرٹس کی جا رہی ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ کیا جا سکتا ہے کہ نیبرہڈ ریسائکلنگ پروگرامس ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایک ہاؤسنگ کالونی کے اندر رہتے ہیں تو آپ اس ہاؤسنگ کالونی کے اندر سارے مل بیٹھ کر کوئی انرجی ریسائکلنگ پروگرام ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم communities based plans to produce more energy استعمال کر سکتے ہیں مثلاً اگر کوئی کمیونٹی کسی پہاڑی علاقے پہ رہتی ہے یا کسی ایسے نیچرل سورس کے قریب رہتی ہے جہاں پر وہ اس نیچرل سورس کی انرجی کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی انرجی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے تو ان کو اس قسم کی ایفرٹس کے اندر انگیج کرنا چاہیے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ماڈرن بلڈنگس بن رہی ہیں ان کے اندر سولر پاور پلانٹس بھی لگائے جاتے ہیں اور سولر پاور پلانٹس کے ذریعے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سورج کی روشنی کے ذریعے اپنی انرجی ریکوائرمنٹ کو کسی طرح سے پورا کیا جائے لیکن سب سے اینڈ میں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کریں تاکہ ہماری energy consumption with the pace of time کم سے کم تر ہوتی جائے اصل اصل میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیچ یہ بھی ہے کہ ہم جتنے بھی انرجی اورینٹیڈ گیجٹس استعمال کرتے ہیں یہ ہماری لائف کے اندر کنوینئنس پیدا کرتے ہیں اور کنوینئنس جب بہت زیادہ لائف کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ہم شاید اپنے نیچرل انوائرمنٹ سے کافی زیادہ دور چلے جاتے ہیں مثلاً آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر گرمیوں کا سیزن کچھ لوگ ایسے بھی گزار سکتے ہیں کہ وہ ایکسٹرنل گرمی سے بالکل ایکسپوز ہی نہ ہوں وہ ایکسٹرنل نیچرل جو ہیٹ ہے اس کے اوپر بالکل ایکسپوجر ان کا منیمم ہو because they sleep in the air conditioner bedrooms their cars are air condition their offices are air condition so they are living a very fake kind of lifestyle اس قسم کے لائف اسٹائل کے اندر انسانوں کا نیچر کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے جس سے ان کی natural resilience and immunity gradually keeps going down and down and down اور اگر آپ اپنا ایکسپوجر ٹف سرکمسٹینس کی طرف نہیں کریں گے چانسز آر کہ آپ اپنی ہیلتھ کو بھی کسی طرح سے ڈیٹیریوریٹ کر جائیں گے سو so, ہمیں انرجی کو نہ صرف بچانا ہے بلکہ ہمیں اپنے بہیویئر کو بھی چینج کرنا ہے اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کن کن جگہوں پر انرجی کو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر جو چار ایریاز ہیں جہاں پر سب سے زیادہ انرجی استعمال ہوتی ہے those are number one transportation number two industry number three homes number four commercial buildings آئیے اسٹوڈینٹس یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے ایریا کے اندر ہماری انرجی ریکوائرمنٹ کس طرح سے with the pace of time بڑھتی ہی جا رہی ہے this reminds me of a quote by Descartes who said I think therefore I am now this quote was replaced by George Pearson seventy three said I move so I am alive so students transportation ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر ہم میکسمم اینرجی کو استعمال کرتے ہیں مثلاً آج کل کے زمانے میں اگر آپ ایک بڑے شہر کی لائف کے اندر دیکھیں تو صبح تقریباً سات سے نو بجے کے درمیان ہر شخص سڑک پر ڈرائیو کر رہے ہیں because people have to get to their offices their work places students have to get to their academic institutions so seven to nine is probably the time when everybody is driving around the town same is the case with five o'clock time slot between five to seven once again people start driving and the entire community entire population of a place start driving because they have to come back home from their work places their schools اور دیئر آفیسز اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنے کا ذریعہ جو آج کل کے زمانے میں ہے وہ بہت کم نیچرل ذرائع ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں بسز کو یا اپنی پرسنل کارس کو یا پھر ٹرینس کو یا پھر ایئر پلینس کو to move from one place to another place so this is without considering the energy required to manufacture various different types of vehicles سوچنے والی بات یہ ہے کہ نہ صرف ہم ان وہیکلس کو چلانے کے لیے انرجی استعمال کرتے ہیں بلکہ ہمیں ان وہیکلس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ انرجی کو استعمال کرنا پڑتا ہے the big power plants that are manufacturing cars buses trucks airplanes and trains they require a lot of energy in order to manufacture these things transportation energy used accounts for one fourth of the total energy use in big city کسی بھی بڑے شہر کے اندر تقریباً ون فورتھ اینرجی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن پر یوز ہوتی ہے and out of this one fourth energy about fifty five percent is used in movement of people and material from one place to and others اور جب ہم آٹو موبائلس کی بات کرتے ہیں personal car and automobile they are the most inefficient means of transportation with reference to energy consumption students اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ انرجی کنزرو ہم کس مینس آف ٹرانسپورٹیشن میں استعمال کر سکتے ہیں and I ask you question کہ کیا ہم جہاز کے اوپر زیادہ انرجی بچا سکتے ہیں ٹرین کے اوپر زیادہ انرجی بچا سکتے ہیں یا اپنی کار کو استعمال کر کے زیادہ انرجی بچا سکتے ہیں yes think about some well we have find out that airplane is the most energy intensive means of transportation sixty percent more energy costly to move freight than to move it via trains this is three times more costly for moving passengers than railroads railroads probably are the cheapest means of transportation railroads use six hundred seventy British thermal units of energy for each ton of freight for one mile ایک ٹن وزن کو تقریباً ایک کلو میٹر تک لے جانے کے لیے ایک میل تک لے جانے کے لیے ایک ٹرین کے اندر چھ سو ستر برٹش تھرمل یونٹس انرجی استعمال ہوتی ہے جبکہ یہی کام اگر ہم جہاز پر کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں بتالیس ہزار یا forty two thousand British thermal units required ہوتے ہیں most of train fuel is use in moving the load not moving the vehicle train کے اوپر جتنا بھی لوڈ ڈالا جاتا ہے اس کو موو کرنے کے لیے انرجی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے a train starts there are momentum factors because of which the train keeps moving اور ٹرین کو بساتے خود چلانے میں انرجی کم لگتی ہے لیکن جیسے ہی لوڈ بڑھتا جائے گا تو نیچرلی انرجی کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے گی ہا when we talk about the cars تو کارس کے اندر سب سے زیادہ انرجی صرف ان کو چلانے کے اندر لگتی ہے اور uh, اس کے بعد جب ہم اس کے اندر پیسنجر ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور ویٹ یا مٹیریل ایڈ کرتے ہیں تو وہ انرجی مزید زیادہ ہوتی جاتی ہے so we find out rails are probably the most energy efficient means of transportation which is why we have we can think about having the trams systems available to the citizens of the country from far uh, from one place to another railroads کو بچھانے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ بڑے انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہوتی جس طرح سے اگر ہم ایک سڑکوں کا جال بچھانا چاہیں that becomes a very complicated and tedious thing to do how if you want to have the railroad network spread in town then probably that would not be as costly as it would be to build up the road like that students آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر آج کل کیا کیا ٹرینڈس پائے جاتے ہیں increasing amount of energy is being used in transporting people and material سب سے زیادہ لوگوں کو موو کیا جاتا ہے اور مٹیریلس کو موو کیا جاتا ہے which is why the transportation use is increasing and growing every other day یہاں پر اگر ہم اس بات کو شامل کر لیں کہ کیونکہ ہم کنوینئنس کی لائف کو گزارنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور کنوینئنس کی لائف کو گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار الیکٹرک گیجٹس ہیں جو مختلف قسم کی انرجی کو استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ہلنے جلنے کی بجائے ہم آٹومیٹیکلی ان گیجٹس کو استعمال کر کے کام کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے because we are gradually with the pace of time becoming very very convenient human beings we are for seeking energy efficiency in moving these material for speed and convenience energy efficiency ہمارا مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا ہم اینرجی ایفیشنسی کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں لیکن ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دیٹ از کہ ہم کس طرح سے تیزی سے مٹیریلس کو اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر دیں we are using modes of transportation that are not only energy intensive with respect to fuel cost but also in material cost initial manufacturing like we discussed earlier کہ یہ جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن کے وہیکلس کو استعمال کیا جاتا ہے ان وہیکلس کو استعمال کرنے میں کرنے سے پہلے ان کی مینوفیکچرنگ کے اندر بہت زیادہ انرجی لگتی ہے اور پھر ان وہیکلس کو چلانے کے لیے بھی بہت زیادہ انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ cars are the most in efficient means of commuting from one place to another or entire system transportation system is built on fossil fuels as the one and only source of fuel اور جتنی بھی ہم انرجی استعمال کر رہے ہیں اس ٹرانسپورٹیشن کے اندر وہ ساری کی ساری انرجی ہم فاسل فیول سے حاصل کر رہے ہیں فاسل فیولس مینس کہ things like the natural resources like oil natural gas and whatever we can get as a source of energy from the bottom of the earth students these were some of the trends that are common in the industry of transportation آئیے اب یہاں سے آگے چلتے ہیں we can start talking about energy use industry we talk about talk states as an example I example, tell you that in that in forty two percent of entire energy consumption is accounted for by the industry کسی بھی ملک کے اندر انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنا انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا that is one of the hallmarks کہ وہ ملک ترقی کر رہا ہے and we actually come down to a point where be start thinking different countries can progress with reference to the level of industrialization that they have achieved so far آئیے اسٹوڈینٹس یہ دیکھتے ہیں کہ بیسک مٹیریلس کو بنانے کے لیے کس قسم کی انرجی کاسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے steel requires one six of energy as does the production of aluminium production of glass is less energy intensive than production of steel so one may choose less energy intensive material over more energy intensive materials materials may be use reuse and when appropriate remanufactured آئیے اسٹوڈینٹس یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر اینرجی یوز کے کیا کیا ڈیٹرمنٹس ہیں سب سے پہلے گھر کو بنانا that is a very very intensive energy intensive objective مثلاً اگر آپ پاکستانی گھروں کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی گھروں کو بہت زیادہ مضبوط بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کنکریٹ اور اسٹیل کو استعمال کیا جاتا ہے اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ کنکریٹ اور اسٹیل ایسی چیزیں ہیں جن کی مینوفیکچرنگ بہت زیادہ انرجی انٹینسو ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر کے اندر جو سب سے زیادہ انرجی جس چیز کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ہیٹنگ سسٹم کے کو چلایا جائے اینڈ سیکنڈلی کہ اس گھر کے اندر کولنگ سسٹم کو چلایا جائے ہماری سب سے زیادہ انرجی کولنگ یا ہیٹنگ سسٹم کو چلانے کے اندر لگتی ہے at this point if heating uh, with with natural gas gas is more energy efficient than than baseboard heating because the energy is lost in the conversion of primary energy source coal fuel oil اور natural gas to the secondary source electricity اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیچرل گیس کی بجائے الیکٹریکل اکوپمنٹس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں جب ہم الیکٹریکل اکوپمنٹس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم انرجی کے ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ کی طرف چلے جاتے ہیں ہم جو نیچرل گیس سے انرجی حاصل کرتے ہیں اس کو پھر ہمیں کنورٹ کرنا ہوتا ہے کسی الیکٹریکل انرجی کے اندر and then we have to install such a gadget جو الیکٹریکل انرجی کو یوز کر کے وہی آبجیکٹو ہمیں حاصل کرنے میں مدد دے سو so, اگر ہم الیکٹریکل انرجی انٹینسو گیجٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ ایکسپینسو ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی بیسک سورس آف اینرجی کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے الیکٹریکل اینرجی eh, کے اندر اور گھروں کے اندر جب ہم دیکھیں تو ہم گھروں کے اندر کافی ساری چیزیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے انرجی کے آڈٹ کو کم کر سکتے ہیں انرجی کی ریکوائرمنٹ کو کم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر we can change the lifestyle of the inhabitants the extent to which a home filled with electrical appliances and extent to which these appliances are used ان چیزوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں ہم کم سے کم الیکٹریکل اپلائنس استعمال کر سکتے ہیں اور جس طرح سے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی احتیاط کر سکتے ہیں مثلاً ہم ایئر کنڈیشنر کو اس ٹائم پہ چلا سکتے ہیں جب ہمیں صرف اس کی میکسیمم ضرورت ہو یا ہم الیکٹریکل ہیٹر کو اس ٹائم استعمال کریں جب ہمیں اس کی میکسیمم ضرورت ہو ادر وائز ہم نیچرل گیس کو استعمال کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح سے اگر ہم کلر ٹیلی ویژنس کو استعمال کرتے ہیں تو کلر ٹیلی ویژن زیادہ انرجی استعمال کرتے ہیں بہ نسبت black and white televisions کے اگر ہم گھر کے اندر الیکٹریسٹی استعمال لائٹنگ کے لیے مختلف قسم کی فینسی لائٹس استعمال کرتے ہیں تو شاید ان کے اندر اگر انرجی سیور بلبس استعمال کیے جائیں تو وہ انرجی کا بل بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کل ایسے ریفریجریٹرس آتے ہیں جو فروسٹ فری ریفریجریٹرس ہوتے ہیں جو پرانے ریفریجریٹرس تھے ان کے اسپیشلی فریزر پارٹ کے اندر کچھ عرصے بعد برف جم جاتی تھی اور اس برف کو کھرج کھرج کے نکالنا پڑتا تھا لیکن آج کل فراسٹ فری ریفریجریٹرس ہیں جن کے اندر برف نہیں جمتی so these frost free refrigerators add a lot to the convenience of the consumer but simultaneously these are very very energy intensive and when we come down to lights incandescent light use more energy than fluorescent lights students this point goes to see کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنی ارجی کی ریکوائرمنٹ کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بہیویئر کو چینج کریں اور اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کریں نا our time is running out and I have to say goodbye to you I hope کہ آپ کو آج کا لیکچر انٹرسٹنگ لگا ہو ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر انرجی کے بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے ہم انرجی کو یوز کس طرح سے کرتے ہیں اور انرجی کو ابیوز کس طرح سے کرتے ہیں سو so, اگلے لیکچر کے اندر ملتے ہیں اب مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا اور پڑھتے رہیے گا اللہ حافظ